میں آ رہا ہوں میں آ رہا ہوں ٹھہر پرستی میں آ رہا ہوں گزر رہا ہوں بڑے ہی دشوار مرحلوں سے کچھ امتحان لے رہا ہے پروردگار دیگر میرا اسے بھی مقصود ہے یقیناً میری بھلائی بدل رہا ہے نصاب لیل و نہار میرا کچھ اور کر انتظار میرا ٹھہر میرے قبلائے اولی میں آ رہا ہوں میں آ رہا ہوں متا ماں اساسائے دی میں آ رہا ہوں میں آ میں آ رہا اپنی صدیوں پرانی تاریخ سے بچھڑ کر بہت سے جغرافیائی خانوں میں بٹ گیا تھا میں دائرے کی طرح کھلی وسعتوں کا آتی حقیر نقطے کی تنگیوں میں سمٹ گیا تھا میں اپنے مرکز سے ذرا ہٹ گیا تھا ٹھہر میرے قبلائے اولی میں آ رہا ہوں میں آ رہا ہوں متائی ماں سا دی میں آ رہا ہوں میں آ رہا ہوں ٹھہر اے نبیوں کی سرزمین میں آ میں زندہ تھا بے حسی کی تاریخ وادیوں میں میں سوچتا تھا شعور کی مشالیں بجا کر میں بولتا تھا مگر نہ تھا کوئی لفظ میرا میں دیکھتا تھا مگر پرائی نظر لگا کر تھا مطمئن میں اپنا پن گوا کر ٹھہر میرے اولی میں آ رہا ہوں میں آ رہا متا ماں دی میں آ رہا ہوں میں آ رہا ہوں ٹھہر پرستی میں آ رہا ہوں نہ دھوپ پر کوئی حق تھا میرا نہ چاندنی پر نہ میرے اندر کسی بھی کوشے میں روشنی تھی میں سانس تو لے رہا تھا لیکن اجازتوں سے مری ہوئی روح تن کے تابوت میں سجی تھی عجیب پتھر کسی زندگی تھی ٹھہر میرے قبلہ اولی میں آ رہا ہوں میں آ قدس میں آ رہا مگر اچانک فدائیوں کے لہو کی چیخیں اتر گئیں دل میں زہر آلود تیر بن کر پلا دیا ہو کسی نے آب حیات جیسے اٹھا میں روشن دماغ روشن ضمیر بن کر محبتوں کا سفیر بن کر ٹھہر میرے کی بلا عوری میں آ رہا ہوں میں آ رہا ہوں متائی ماں سائے دی میں آ رہا ہوں میں آ رہا ہوں ٹھہر القدس میں آ صدائیں آنے لگی جرز کسی دھڑکنوں سے میں اپنے ماضی کی سمٹ بھاگا پلٹ کے آیا نہ میں ہی پہلا سا تھا نہ پہلے سے تھے مناظر گیا اکیلا تھا واپسی پر میں ساتھ لایا اللہ کی رحمت کا سایہ ٹھہر میرے قبلائے اولی میں آ رہا ہوں میں آ رہا ہوں متائی سائے میں آ رہا ہوں میں آ رہا ہوں ٹھہر القدس میں آ رہا ہوں یہودیوں جان لو کہ اب میں کئی گناہ ہوں تمام امت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اب ہے ساتھ میری جہاد پر تم ہی مجھ کو مجبور کر رہے ہو تمہاری جانب اب اٹھنے والے ہیں ہاتھ میرے غلام ہیں شش کے ہاتھ میرے ٹھہر میرے کی بلائے اولی میں آ رہا ہوں میں آ میں آ رہا میں یوں تو بے دیکھتی ہوں میدان میں لڑنے والا کچھ اسلحہ بھی اللہ سے مل کر بنا رہا ہوں حق و صداقت کے ٹینک صبر و رضا کے راکٹ یقین کی توپیں صفا کے بختر بنا رہا ہوں عظیم تر لشکر بنا رہا ہوں ٹھہر میرے قبلہ اولی میں آ رہا ہوں میں آ رہا ہوں متائی ماں دی میں آ رہا ہوں میں آ رہا ہوں ٹھہر پلستی میں آ رہا ہوں ٹھہر القدس میں آ سرزمی میں آ رہا ہوں میں آ رہا ہوں ٹھہر فلسطین میں آ رہا ہوں ٹھہر القدس میں آ رہا ہوں ٹھہر فلسطین میں آ رہا ہوں انشاءاللہ